نظر بن شیبان کہتے ہیں میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ملا اور ان سے کہا مجھے ماہ رمضان کے بارے میں کوئی ایسی حدیث بیان کرو جو تم نے اپنے والد سے سنی ہو اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو انہوں نے کہا جی ہاں میرے باپ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں رمضان کے قیام کو مسنون قرار دیتا ہوں جو کوئی اجر و ثواب کے حصول کی خاطر اس مہینے کے روزے رکھے گا اور اس کا قیام کرے گا تو وہ اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے حدیث نمبر چھتیس سو چوہتر مسنت احمد